ہدایت دی ہے اگر اے مخاطب آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اس بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم حقیقی آ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا اللہ زین آتینہ حمل کتاب یتلون حق تلاوتی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے الائے یؤمنون بھی بس یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر بھی فولائے کاغم القاصر اور جس شخص نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس کتاب کا بس یہی لوگ خسارے والے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ یہود مدینہ کو تھوڑا سا مائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو شروع کے سترہ مہینے بیت المقدس قبلہ رکھا غرض اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ان کا شروع سے بیت اللہ بیت المقدس قبلہ رہا ہے تو جب مسلمانوں کا بھی بیت المقدس قبلہ رہے گا تو یہ کچھ اسلام کی طرف مائل رکھیں گے ہو جائیں گے <clears throat> سمجھ گئے کہ یہ برحق آخری شریعت برحق ہے دین صحیح ہے مانیں گے ان کو کہ ہمارا بھی بیت اللہ بیت المقدس قبلہ تھا تو یہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جب سترہ مہینے تک کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آیا چند ایک لوگ عبداللہ ابن سلام وغیرہ مسلمان ہوئے آپ اس پر پریشان ہو گئے اللہ رب العزت نے تو حکم بیت اللہ کا نازل فرما دیا اور بیت المقدس قبلہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت تو یہ نازل فرمائی تھی جو کل ذکر ہوئی کہ نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور آپ کا کام ہے ماننے والوں کو خوشخبری سنانا نہ ماننے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا بس یہ آپ کا کام ہے آپ پیغمبر ہیں <clears throat> اور ذمہ آپ کا یہ ہے اور جو لوگ بات نہیں مانتے اور جہنم میں چلے جائیں اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھ ہوگی تو آپ پریشان نہ ہوں آپ کا جو فرض منصبی ہے آپ اس پر کام کرتے رہیں یعنی دعوت و تبلیغ کا کام رہیں کرتے رہیں جو لوگ مان رہے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں نہیں مان رہے تو ان کو آخرت کا ڈر سنائیں آپ پریشان نہ ہوں کہ جو لوگ یہ اسلام کی طرف یا الک کتاب کی اکثر جماعت یہود و نصارہ کی اکثر تعداد جو اسلام کی طرف نہیں آئی چند ایک لوگ آئے ہیں اس پر آپ پریشان نہ ہوں دوسری بات اسی مضمون کی یہ فرمائی کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع عاملتہ یہاں تک کہ ان کے دین کی اتباع پوری کی پوری کرنے لگ جائیں پھر یہ یہود خوش ہوں گے تو اس وجہ سے اب تو ان کی شریعتیں ختم ہو گئیں منسوخ ہو گئیں اب آخری شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے کل ان حد اللہ حول ہدا اصل میں اب ہدایت وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی بات کہہ دیا ہے تو اب ظالقل کتاب لارئی بفیق ہدلمتقین اب آخری شریعت آخری کتاب یہ ہے ہدایت کی کتاب تو اب اس کے مطابق جو شخص ایمان بنائے گا اعمال بنائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا یہود و نصارہ کی کتابیں شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرے گا کوئی تو وہ بھی ہدایت کے اوپر نہیں ہے رہی یہ کہ یہود و نصارہ کی اکثر جماعت اسلام کی طرف نہیں آئی اور آپ سمجھاتے رہے تو فرمایا کہ یہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے ایسے یہاں تک کہ آپ لوگ سارے کی ساری باتوں میں ایمان میں عقیدے میں اعمال میں تہذیب میں سب کچھ میں یہود کے طریقے کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے تب یہ خوش ہوں گے اور ایک ایک ایسا کرنا مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے کہ سب کچھ ہی دوسرے مذہب کا اختیار کر لیں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ظاہری طور پر تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے ولن ترزا ان کل یہود ولن نصارہ کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع پوری کرنے لگ جائیں بس ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہدایت دے دی اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ حق آپ کے پاس آ چکا ہے تو اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ظاہری طور پر تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل میں چونکہ وہی کے اول مخاطب تو آپ ہی ہیں ظاہراً خطاب آپ کو ہے اصلاً سمجھانا امتیوں کو ہے امتیوں کو سمجھانا ہے کہ یہود و نصارہ کے کسی طریقے تہذیب عقیدہ اعمال کے اعتبار سے ان کی پیروی نہیں کرنی پیروی کرنی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور جو اپنے پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے ان کی پیروی نہیں کرنی اب بھی یہود و نصارہ کی جو کوشش ہمارے ساتھ متعلق ہے تو وہ یہی ترتیب ہے کہ وہ اپنی روش کی طرح ہمیں بنانا چاہتے ہیں جیسے خود آزاد خیال ہیں اسی طرح آزاد خیال معاشرہ ہمیں دینا چاہتے ہیں جیسے ان کا کھانے کا طرز ہے لباس کا طرز ہے شادی یا غمی کا طرز ہے یا جو کچھ ہے وہی تہذیب وہ مسلمانوں کے معاشرے کو دیتے ہیں اور پھر اس پر باقاعدہ سالانہ فنڈ دیتے ہیں یہ جو ہماری حکومتیں اتنی زیادہ ان کی تہذیب کو رواج دینے کی کوشش کرتی ہیں تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ ہمارے مخلص نہیں ہماری حکومتیں تو ان کے کیسے مخلص ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں ان کی بات کیوں مانتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کو عروج دینا اور ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب کو پروان چڑھانا اس پر باقاعدہ کچھ فنڈ ایسے ہیں جو ہمیں سالانہ ملتے ہیں کچھ فنڈ ایسے ہیں جو ہمیں چھ مہینے کے بعد ملتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو تین مہینے کے بعد ملتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ماہانہ ماہانہ ملتے ہیں ان یہود و نصارہ امریکہ یورپ کی طرف سے اور ان فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہماری تعلیم کو رواج دو اپنے معاشرے میں ہماری تہذیب کو رواج دو ہمارے رسم و رواج ہمارے لباس ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو تب تو تم ہمارے وفادار ہو اور یہ فنڈ لیتے رہتے ہو یہ امدادی سرگرمیاں ہماری آپ کی طرح متوجہ ہوتی رہتی ہیں تو فنڈ لیتے رہتے ہو اور کام کچھ نہیں کرتے ہو یہ وظیفہ جب سے پاکستان بنا ہے ان کا ہمارے ساتھ ہے بس کوئی حکمران ان کا زیادہ مخلص ہوتا ہے وہ ان کی زیادہ ان باتوں کو مان کر آگے اپنے باشندوں سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ موجودہ صدر صاحب ہیں اور کچھ حکمران ان کی باتوں کو مکمل عمل کرانے میں ہمت کے اعتبار سے تھوڑے سست ہوتے ہیں معاہدہ تو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ پیٹرگون میں وہ دستخط اور نام اور لسٹ اور مشورہ تو یہ سارا ہو چکا ہوتا ہے لیکن بس ادھر جہاں موجودہ اعتبار سے ان کے لیے عمل کرنا مشک کرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی نے کسی کا تختہ الٹ دیا کسی کی بادشاہ یوں گئی یہ اس لیے یہ ساری کہانی ہے فرمایا ولن ترزا انکل یہود ولن نصارہ خطاب تو ظاہراََ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل میں سمجھانا ہمیں ہے کہ تم اگر یہود و نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی خوش نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ مکمل اپنا مذہب اپنا ایمان اپنی شریعت اپنا رواج تہذیب لباس اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہی اپنا ان کے تابع کر دو گے تب وہ خوش ہوں گے اور یہی دوستو ہو رہا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی شریعت کے ساتھ پوری محبت اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو فرمایا کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ جو اہل کتاب ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے یہ سب غدار ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی اور نبی کے ساتھ بھی تو خطاب تو ظاہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا خواہشات انہی کے اصول انہی کا مشن انہی کا منشور انہی کی ہدایات یہی تو ان کی خواہشات ہیں نا جو وہ چاہتے ہیں اگر وہ کرو گے تو پھر مالک من اللہ من ولی ولا نصیر پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا تو یہی ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا انسان وفادار بنے اس میں سکون ظاہری زندگی کا بھی ہے اور اخروی سکون کی بھی ضمانت ہے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی دنیا والے کو خوش کرنا چاہتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کوئی شخص دنیا میں کسی دنیا والے کو خوش نہیں کر سکتا ہے خواہ پورا کا پورا ہی غلام کیوں نہ بن جائے کوئی شخص انسان انسان کو خوش نہیں کر سکتا اس لیے کسی انسان کے خوش کرنے کی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ میں نے فلانے کو خوش کرنا ہے یا فلانے کو ناراض نہیں کرنا ہے یا نہیں اپنی مذہب شریعت اپنی ہدایات کتاب کی ہدایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق انسان عمل کرتا رہے اس پر کوئی شخص خوش ہوتا ہے اچھی بات ہے وہ دین کے اعتبار سے پھر ہم سے خوش ہے اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے ہم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ناراض ہوتا رہے اس ناراضگی میں بھی ثواب ہے کہ وہ دین کی وجہ سے ہمارے ساتھ ناراض ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ بات جو اللہ کو پسند ہے تو وہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت ہو اور اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے ہو جب انسان میں یہ وصف آ جائے کہ اس نے اپنا مقتدا اپنی کتاب قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا مقتدا بنایا ہے امام بنایا ہے رہبر بنایا ہے اور یہ نظریہ بنا ہے کہ کوئی دنیاوی شخص خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے تو یہ شخص اس دنیاوی زندگی میں بھی سکون والا ہو جاتا ہے جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ جو شخص ہماری بات کو مانتا ہے فلاں حیاتن طیبہ ولا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو پاکیزہ زندگی پرسکون زندگی عطا کر دیتے ہیں میں نے بتایا کہ ایک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے ایک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے بہت ساروں کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے ادھر ترکیوں کو راضی کریں گے ان کی تو تہذیب ہی عجیب ہے ادھر یورپ کو راضی کریں گے ان کا اور ترانہ ہے ادھر امریکہ کو راضی کریں گے وہ کچھ اور گیت گاتے ہیں ادھر ہم اپنے رسم و رواج کو ماحولوں کو کچھ اور ہندوانہ طرزوں کے اعتبار سے خوش کریں گے تو یہ کچھ اور ہے کس کس کو خوش کریں گے ان کو خوش کریں گے وہ ناراض ہوں گے ان کو خوش کریں گے تو یہ ناراض ہوں گے بہت ساروں کو خوش کرنا یہ مشکل کام ہے ایک کو خوش کرنا آسان ہے اور ذرا سی غلطی بھی ہو جائے تو معافی مانگ لی توبہ کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو فرمایا کہ انسان کو اپنا مقتدار رہبر و رہنما اپنی شریعت کو بنانا چاہیے اور اس پر کوشش کرے عمل کرنے میں پوری کوشش کرے جہاں کمزوری ہو رہی ہے وہاں اللہ سے توفیق اور مدد ہمت حوصلہ مانگے تو کوئی دراز ہوتا ہے تو وہ بھی ثواب ہے کیوں اس لیے ہم سے وہ ناراض ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں تو یہ البغض و اللہ ہوا اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی شخص خوش ہو رہا ہے تو اس کا خوش ہونا ہمارے ساتھ یہ بھی ہمیں ثواب ہے کہ الحب و اللہ ہو رہا تو فرمایا کہ جو ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے آپ کے پاس حق کتاب آ گئی اگر آزمانا چاہتے ہیں تو مختلف طرح کی انجیل دیکھ لیں کہ کسی نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کیا ہدایات لکھی کسی نے اپنی مرضی کے مطابق کیا تو جس مذہب کی کتاب محرف ہو گئی تو ان کے اصول و منشور اور ہدایت کے سارے پیغام تو بدل گئے پھر وہ کیسے ہدایت والی کتاب ہو سکتی ہے یا اسی طرح اور دوسری کتابیں تو ہوئی انجیل ہوئی زبور یا کچھ صحیح جو وہ کتاب ہدایت والی ہو سکتی ہے کہ جو صدیوں بعد بھی اسی طرح اپنے نورانی احکام نورانی آیات نورانی صورتیں نورانی الفاظ کو لے کے بیٹھی ہے اور جو شخص ان سے ہدایت روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے ان کو یہ کتاب روشنی اور ہدایت دے رہی ہے تو اس پر عمل ہو فرمایا کہ اللہ عطینہ ہوں مل کتاب یتلون ہوں حق تلاوتی بعض لوگ اعلی کتاب ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مانتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے بعض حضرات نے اس اعت کریمہ کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جب حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے پھر واپس آئے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو پھر حبشہ والے مہاجر واپس آ گئے تھے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے حبش کی طرف ہجرت کی اجازت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیکن صحابہ کرام میں جو جانا چاہتا تھا جا سکتا تھا حبشہ کی ہجرت سے واپس جب جعفر ابی تھا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تو آپ کے ساتھ چالیس کے لگ بھگ افراد تھے ادھر کے ہی باشندے جن میں سے بتیس جو ہے وہ حبشہ کے عیسائی تھے اور آٹھ دس کے لگ بھگ وہ شام کے یہودی تھے اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے ان کو صحابہ کرام کی تبلیغ سے حق و صداقت کی معرفت سمجھ میں آئی پھر حاضر خدمت ہوئے تھے یہ سارے مسلمان ہوئے تو ان کے بارے میں یہ اعتناز کہ بعض اعلی کتاب ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے پہلے اپنی کتاب ان کی اپنی شریعت کی دی ہوئی لیکن جب آخری شریعت آخری کتاب آ گئی تو اس کتاب کو انہوں نے سمجھا اور پڑھا ایمان لایا حق کا تلاوت ہی جیسے کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کا سمجھنے پڑھنے کا حق تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس عہد کے تحت یہ لکھی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل ہے قرآن مجید کے حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہے یہ حق کا تلاوت ہی ہے تلاوت کرنے کا حق ہے یہ کہ ویسے تو پڑھ لیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو حق ادا نہیں ہوا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو مشہور بزرگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حق کا تلاوت ہی کا مطلب کہ جو قرآن مجید کے واضح احکام ہیں ان کو ماننا اور عمل کرنا یہ حق کا تلاوت ہی ہے اور جو قرآن مجید کے احکام بعض متشابہات ہیں جیسے عروف مقطعات ہیں وغیرہ کے ان کا معنی پتہ نہیں ان متشابہات پر صرف ایمان لانا یہ حق تلاوت ہی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کا تلاوت ہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کرے جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے جنت کا ذکر آئے اللہ کی رضا کا ذکر آئے تو ان کا ذکر پڑھ کے پھر مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے عطا فرما اور جب اللہ کے عذاب اور ناراضگی کا ذکر آئے قرآن مجید کی یاد میں تو ان سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ناراضگی اور جہنم اور اس طرح کی وحیدوں سے محفوظ فرما فرمایا کہ بعض اعلی کتاب تو یوں ماننے والے بنے علاء کہ منون بھی تو یہی ایمان والے اور اکثر نے اس کتاب کے ساتھ انکار کیا کفر و شرک اور ضد کی وجہ سے یہ ہوا فرمایا یہی خسارے والے ہیں اللہ سمجھ اور